مجھ پہ مولا کا کرم ہے مجھ پہ مولا کا کرم ہے اوس کی مدحت کرتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے غوث کی مدحت کرتا ہوں رحمت دامن اپنا رب کی رحمت سے میں دم بھرتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے غوث کی مدحت کرتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں دم بھرتا ہوں میں کے غوث آزم کے میں کے شاہ جیلا کے مسد کے کے مسد کے شاہ جیلا کے مسد کے شاہ جیلا کے مجھ پہ مولا کا کرم ہے غوث کی مدحت کرتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے غوث کی مدحت کرتا ہوں رون کے یا گو سے دستگیر پیشوائے ایشویا یا گو سے دستگیر پیشوائے ایشویا یا گو سے دستگیر سد کے آزم کے سد کے شاہ جی لے کے بو سے شاہ جیلا کے مجھ پہ مولا کا کرم ہے اوس کی مدحت کرتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے اوس کی مدحت کرتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں بھرتا بردمتا ہوسد کے غوث آزم کے وسط کے شاہ جینا کے وسد کے غوث آزم کے وسد کے شاہ جینا کے وسد کے غوث سے آزم کے مسد کے شاہ جینا کے آ کے پیر آپ یہ روشن زمیر آپ یہ پیروں کے پیر آپ یہ روشن زمیر آپ شاگے اکیا یا غوث آزم دستگیر آپ شاگے اکیا یا غوث آزم دستگیر مسد کے غوث آزاں کے مسد کے شاہ جیلا کے مسد کے غوث آزاں کے مسد کے شاہ جیلا کے مسد کے غوث آ کے مسد کے شاہ جیلا کے مسد کے غوث سے کے مسد کے شاہ جیلا کے مجھ پہ مولا کا کرم ہے کی مدحت کرتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے اوس کی مدحت کرتا ہوں گو زلی و خار ہوں بدکار بد کردار مدد کے واسطے غوث آزم آئیے میری مدد کے واسطے غوث آزم آئیے میری مدد کے واسطے تھے میں ہوں گھرا یا غوث آزم دستگیر میں صدقے غوث اعظم کے میں صدقے شاہ جینا کے میں صدقے غوث اعظم کے میں صدقے شاہ جینا کے میں صدقے غوث اعظم کے میں صدقے شاہ جینا کے میں صدقے غوث اعظم کے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث نظر کرم خدا را میرا خالی کا سا بھر دو میرا خالی کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا دنیا میں سب کا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا جھولی کو میری بھر دو جھولی کو میری بھر دو جھولی کو میری بھر دو میری پر دو ورنا کہے دنیا جولی کو میری دو ورنا کہے دنیا ایسے سبھی کا منگتا ایسے سبھی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا ایسے سبھی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا کچھ ملا ہاں آپ سے سب کچھ ملا یا دستگیر صدقے غوث آزم کے مسد کے باسے مسد کے باسے راجا کے مسد کے شاع ج مسد کے باسے راجا کے مسجد کے شاع ج مسجد کے غوث راجا کے میرے میٹھے سد کے شا جد کے بوسے ہزم کے شاہ جیلا کے کے غوث اعظم مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریض مسط آزاد مو صفا کا گا دلا دے برش اپنے رب سے مصطفیٰ کا گا دلا دے پلش ہاتھ اٹھا کر کر دعا یا گو سے آزادی میں صدقے غوث اعظم کے میں صدقے شاہ جینا کے میں صدقے غوث اعظم کے میں صدقے شاہ جینا کے میں صدقے غوث اعظم کے میں صدقے شاہ جینا کے میں صدقے غوث اعظم کے میں صدقے شاہ جینا کے میں صدقے غوث اعظم کے اب سرہانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ پڑھو اب سرہانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ پڑھو دم لبوں پر آ گیا دم لبوں پر آ گیا یا غوث آزم دستگیر مسد کے غوث اعظم کے مسد کے شاہ جیلا کے مسد کے غوث اعظم کے مسد کے شاہ جیلا کے مسد کے غوث اعظم کے ہے یہی اتار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی سے آزم کے کے شاہ جیلا کے مسد کے غوث آزم کے مسد کے شاہ جیلا کے مسد کے غوث آزم کے کے شاہ جیلا کے غوث آزم کے میں سد کے شاہ جیلا کے